حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے اسے بھی اس مصیبت زدہ کے برابر ثواب ملے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1602